حضرت زوجہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور تمام کاموں میں ان کے شریک رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور مرتبہ عنایت فرمایا تھا اور چھوٹے بھائی کے لیے قوت بازو بنایا تھا جس وقت حضرت موسا علیہ السلام مدین سے واپس آئے ہیں یہ راستے میں مل گئے تھے اس وقت سے برابر حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ رہے ان کی بیوی کا نام علی تھا یہ نقشون کی بہن امیانہ داب کی بیٹی اور اپنے شوہر کی بڑی فرما بردار تھیں مصر ہی کی رہنے والی اور خاندانی بنے اشتہار سے تھیں یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسا علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اس خاندان کے لوگ بنی اسرائیل میں بزمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبیلے کے سردار تھے گو فرعون کے عہد میں تمام بنی اسرائیل پر غضب نازل تھا پھر بھی حضرت علی اسبا کے خاندان کو اپنی قوم میں عزت دریافت حاصل تھی علی اسبا نے عمر بھر اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بیوی ہونے کی جو عزت دی تھی اس کی قدر کی پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت بھی ادا فرمائی اور چند سال کے اندر ان کے بطن سے حضرت ہارون علیہ السلام کے چار بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں ندب ابیہود الیازر اتمریا لڑکے بھی اپنے ماں باپ کی طرح سعادت مند تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرما برداروں میں مددگاروں میں رہے اور اس سے ایک بیٹا فیناس پیدا ہوا یہ نامعلوم ہو سکا کہ حضرت علی اصبا کب تک زندہ رہی اور کہاں انہوں نے وفات پائی اور نہ کسی تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد وہ زندہ تھی یا ان کی موجودگی ہی میں انتقال کر چکی تھی عالم حضرت ہارون علیہ السلام کی بیوی کے حالات اہل کتاب سے مروی ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آمین آمین